میں تو صرف آپ حضرات کو یہ یاد دلانے کے لیے ایک ایک گلی کوچے میں پھرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں میں آپ حضرات کو یہ یاد دلانے کے لیے ایک ایک کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں کہ یہ قرآن ہمیں مومن کہتا ہے قرآن ہمیں مجاہد کہتا ہے میں تو یہ بات یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے دکانداری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بے حیائی پر ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ تو اس زمین پر خلافت کا تاج لے کر آئے تھے آپ تو اس زمین پر شرافت کا معیار لے کر آئے تھے آپ تو اس زمین پر حکمران بن کے اتارے گئے تھے آپ تو اس زمین پر محافظ بن کے اتارے گئے تھے آپ روزی کے لیے بھیک مانگنے والے نہیں روزی بانٹنے والے بنا کے بھیجے گئے تھے مسلمانوں میں تو تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ میرا اور تمہارا آقا مائیکل جیکسن یا بل کلنٹن نہیں محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھانے والا نبی دانت پڑوانے والا نبی اپنے چہرے سے خون بہانے والا نبی امت کے لیے پتھر کھانے والا نبی ساری ساری رات رب کے سامنے رونے والا نبی شرم و حیا کا پہ کر نبی غیرت کا پیکر نبی مدینہ سے نکل کے روم نبی وہ تلوار والا نبی وہ جنگوں والا نبی وہ غیرت والا نبی وہ عظمت والا نبی وہ ترقی والا نبی وہ بلندی والا نبی وہ وسعتوں والا نبی وہ آزادی والا نبی وہ میرا ہے وہ تمہارا ہے دنیا ہمیں اس سے توڑنا چاہتی ہے میں یاد دلاتا ہوں دنیا والوں جسم سے جان نکل جائے محمد عربی کی وفا نہیں نکلنی چاہیے